میں نے ابھی امریکہ جو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ سب سے بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے اور جارج بش جو امریکہ کے پریسیڈنٹ ہیں وہ واحد سب سے بڑے طاقت پر انسان دنیا کے سمجھ جاتے ہیں تو ٹائم میں ٹائم میگزین جو بہت ہی مشہور میگزین ہے اس میں اس میں جارج بش کا انٹرویو بہت لمبا چھپا ہے بہت ہی مفصل انٹرویو تو انٹرویور نے جارج بش سے دنیا کے سب سے بڑے طاقتور انسان سے جس نے پوری دنیا کی طاقت کو لے کر کے عرب دنیا پر حملہ کیا تو اس کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے اپنے اس حملے کے بارے میں تو جارج بش سے انٹرویور نے پوچھا ایک بڑا عجیب سوال اس نے پوچھا کہ رات کے وقت جب آپ اپنی خوابگاہ میں جاتے ہیں اور بستر پر لیٹتے ہیں تو سونے سے پہلے کیا خیال آپ کو ستاتا ہے یہ ہم میں سے ہر انسان کا معاملہ ہے ہر انسان جانتا ہے کہ رات کو جب میں سوتا ہوں اگر میں سروس میں ہوں تو مجھے پروموشن کا سوال ستا رہا ہوگا اگر میں بزنس میں ہوں تو مجھے انکم ٹیکس کا سوال ستا رہا ہوگا مطلب جس سے دو چار ہوتا ہے آدمی وہ چیز اس وقت خاص طور پر یاد آتی ہے جبکہ آدمی لیٹا ہوتا ہے لیٹنے جا رہا ہوتا ہے وہ تو اس نے بہت ہی چپتا ہوا سوال کیا جارج بش سے کہ جب آپ بستر پر لیٹتے ہیں رات کو تو کون سا خیال آپ کو ستا رہا ہوتا ہے تو فل فور جو جواب دیا اس نے بش نے اس نے کہا انپریڈکٹیبلٹی فور انپریڈکٹیبلٹی واقعات کا ناقابل پیشینگوئی ہونا اور اس نے ایکسپلین کیا کہ ہم نے پوری طاقت سے حملہ کر کے عراق کو تباہ کرنا چاہا لیکن صدام بدستور زندہ موجود ہے اگر جارج بش کو یہ پتا ہوتا اللہ اکبر ول انسان ازغر کا تو آخر کیوں یہ حماقت کرتے وہ ساری بربادیوں کے بعد بھی ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا تو وہ کہتے ہیں جاج بش کہ انپریڈکٹیبلٹی مجھے پریشان کرتی ہے یعنی ہم ہم نے پلان بنایا ہم نے منصوبہ بنایا ہم نے چھ مہینے تک اس کو مکمل طور پر وہ کیا لیکن جب ہم نے اسٹرائک کیا جب ہم نے مار کیا تو ہماری پیشینگوئی جو یعنی پہلے جو سوچا تھا ہم نے وہ پوری نہیں ہوئی تو ایسا لگتا ہے کچھ ان نون فیکٹر ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے وہ ان نون فیکٹر آ کر کے وہاں داخل ہو جاتے ہیں وہ ان نون فیکٹر ہمارے سارے منصوبے کو کل عدم کر دیتے ہیں تو یہ واقعہ میں کیا اس لیے انسان یہ جانے کہ بڑا صرف خدا ہے اور انسان تو صرف چھوٹا ہے تو اس کے اندر ہیوملٹی پیدا ہوگی تو ایسے بڑے بڑے اقدام وہ کرے ہی کہ نہیں کہ دنیا تباہ ہو جائے پھر بھی کچھ نہ ملے کیوں کرے گا وہ یہ تو اس لیے کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں یعنی وہی جارج بش جس نے کہا تھا پہلے کہ اب دنیا میں کوئی صدر یا وزیر اعظم ہماری مرضی کے بغیر نہیں بن سکتا وہی دیکھیے یہ کہہ رہا ہے اب کہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم کسی کے صدر کو وزیر اعظم کے ہونے کو چھین لیں اس سے تو اگر انسان یہ بات بات بش کی نہیں ہم سے ہر شخص کی ہے ہم سے ہر شخص روزانہ ایسے اقدامات کرتا ہے جو بالآخر فیل ہو جاتے ہیں اس اقدام میں اپنے کو تباہ کرتا ہے ماحول کو تباہ کرتا ہے گھر کو تباہ کرتا ہے اور آخر میں کیا حصے میں آتا ہے اس کے ناکامی فیلئر تو کیوں ایسا ہوتا ہے ہم اپنے ہی کو بڑا سمجھ پا سمجھ لیتے ہیں اپنے کو بڑا سمجھ لیتے ہیں اور جب تک ہم کچل نہ گئے ہوں جب تک ہم ناکام نہ گئے ہو چکے ہوں تب تک ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم چھوٹے ہیں تو نماز جو ہے آپ کو پیشگی اپنی بربادی سے پہلے یہ بتا رہی کہ جان لو کہ تم چھوٹے ہو خدا بڑا ہے کتنا عظیم الشان سبق ہے یہ جو مسجد کی معیاروں سے دیا جا رہا ہے اگر انسان اس کو جان لے تو انسان کتنی بڑی حماقتوں سے بچ جائے اس کے بعد آپ مسجد آتے ہیں اور وضو کرتے ہیں یہ وضو کیا ہے یہ وضو عظیب شان چیز ہے یہ وضو روحانی غسل ہے یہ وضو کوئی سادہ بات نہیں ہے یہ وضو کو کوئی آپ رسم نہ سمجھیے وضو شخصیت انسانی کو غسل دینا ہے شخصیت انسانی کو روحانی حوض میں غسل دینا ہے وضو یہ معمولی بات نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ علامتی طور پر خارجی وضو کرایا جاتا ہے تاکہ حقیقی طور پر اندر کا وضو آپ کرنے لگیں یہ علامتی وضو ہے جو آپ کرتے ہیں یہ علامتی وضو اس لیے کرایا تھا کہ وہ علامتی وضو کے ذریعے سے آپ کو یاد دلایا جائے کہ آپ کو روحانی وضو کرنا ہے یہ علامتی وضو ہے جو ہم کرتے ہیں حقیقی وضو وہ ہے تو روحانی سطح پر ہوتا ہے وہ جب آپ نے ہاتھ دھویا تو آپ کا دل پکار اٹھا کہ خدا میرے ہاتھوں نے گناہ کیا ہے تو میرے گناہ کو دھو دے میرے ہاتھوں سے جب آپ چہرے کو پر پانی ڈالتے ہیں تو آپ بے اختار تڑپ اٹھتے ہیں کہ خدا میرے چہرے نے کیا کیا گناہ کیے ہوں گے میرے چہرے کو تو گناہوں سے پاک کر دے جب آپ پاؤں دھوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں خدا میرے پاؤں کس کس گناہوں کی طرف چلے ہوں گے میرے پاؤں کو ان دو گناہوں سے دھو دے اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ وضو روحانی غسل ہے حقیقتاً یہ تو علامتی وضو ہے علامتی وضو یہ علامتی وضو کے اندر جو وضو مطلوب ہے وہ ہے روحانی وضو وہ ہے روحانی غسل وہ شخصیت انسانی کو ایک تزکیے کے حوض میں دے کر کے اس کو پاک کرنا ہے یہ ہے وضو آپ غور کیجئے کہ وہ انسان جو ہر روز کم از کم پانچ بار روحانی وضو کرتا ہو روحانی غسل کرتا ہو کیسی پاک روح اس کے اندر پیدا ہوگی کیسی پاک روح پیدا ہوگی پانچ بار روزانہ شخصیت جو شخصیت جو شخصیت انسانی روزانہ پانچ بار روحانی غسل کرے بتائیے کہ وہ کیا عجیب قریب چیز ہوگی ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لصافت کو ملائے کا ایسے بارے میں کہا گیا قرآن بید میں کہ ان پر فرشتے اترتے ہیں تطرز علیہم الملائکہ حقیقت یہ ہے یہ کوئی شاعری نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ فرشتے مسافہ کرتے ہیں بخدا حقیقت یہ ہے کہ فرشتے آ کر آپ سے سرگوشیاں کرتے ہیں حقیقت یہ ہے یہ کوئی شاعری نہیں ہے کوئی خطابت نہیں ہے یہ آپ کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں فرشتے چلنے لگتے ہیں آپ کے ساتھ کب جب آپ کی شخصیت فی الواقع اس روحانی غسل میں تربتر ہو کر کے مذکہ ہو گئی ہو تب ایسا ہوتا ہے کیونکہ پھر فرشتوں سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے آپ نے غسل آپ نے وضو یا بالفاظ دیگر روحانی غسل کیا اس کے بعد آپ اٹھے اور آپ کھڑے ہوئے نماز کے لیے نماز میں کیا ہوتا ہے نماز کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مجھے تو ایک ایک چیز کو بطور علامت کے لے رہا ہوں میں میں نماز کے سارے اجزاء کو نہیں لے رہا ہوں نہ سارے مسائل کو لے رہا ہوں تو مثلا آپ جب نماز شروع کرتے ہیں تو جو ابدائی کلمات ہوتے ہیں اس میں سب سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمد للہ رب عرصے تک اس سوچ میں رہتا تھا کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے برسوں تک میں نے اس پر سوچا کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے تو اچانک ایک روز منکشف ہوا کہ جو قرآن کی پہلی آیت ہے وہی قرآن کا خلاصہ ہے الحمد للہ رب العالمین یہی خلاصہ قرآن ہے یعنی جو جو مطلوب حقیقی ہے انسان سے اللہ تعالیٰ کو جس کے لیے قرآن بھیجا گیا کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا ہم سے کہ اس کو کیا مطلوب ہے تو اس کی تفصیل ہے سارے قرآن میں اور اس کا سمیٹ دیا گیا ہے اس اس فقرے میں الحمد رب العالمین یعنی حمد حمد کا چشمہ ابلنا یہ ہے اصل مطلوب حمد ہم سراپا اللہ کے انعامات میں شرابور ہیں ہم سراپا اللہ کی نعمتوں میں آپ غور کیجئے جب میں کہیں سفر کرتا ہوں کہیں جاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ جب ہندوستان میں میں تھا تب بھی خدا کی طرف سے آکسیجن کی سپلائی میرے لیے ہو رہی تھی اور جب میں افریقہ میں اترتا ہوں تو وہاں بھی آکسیجن میرے لیے سپلائی کیا جا رہا ہے امریکہ میں جاتا ہوں تو وہاں بھی آکسیجن میرے لیے سپلائی ہو رہا ہے یعنی کہیں بھی چلا جاتا ہوں یعنی میرے لیے مطلب ہر انسان کے لیے یعنی کیسا عجیب ایک تھرل پیدا ہوتا ہے کیسی کانپ اٹھتی ہے یہ یہ کمزور جسم کہ کیسا عجیب ہے ہوگا وہ خدا جو جس نے اتنا بڑا انتظام کیا کہ میرا بندہ جہاں جائے وہاں اس کے لیے آکسیجن کی سپلائی موجود ہو کیونکہ چند منٹ میں مر جائے گا وہ اگر آکسیجن نہ ملے اس کو سانس لینے کے لیے کیسی عجیب بات ہے یہ اور یہ تو کروڑوں نے نے اربوں کھربوں میں سے بھی ایک چھوٹی سی بات ہے یہ بے شمار چیزیں ہیں اس قسم کی جو چاروں طرف ہمارے پھیلی ہوئی ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے لا تو ولا توسا کا معاملہ ہے یہاں یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ سانس لینا سانس لینے کے معنی آکسیجن کو انہیل کرنا سانس لینا کیا ہے آکسیجن کو اندر لے جانا اور کاربن کو باہر لانا یہ ہے سانس لینا اگر آپ کو آکسیجن نہ ملے تو آپ چند منٹ میں مر جائیں گے کوئی شکل آپ کے لیے زندگی کی نہیں ہے آپ غور کیجئے کیسا عجیب ہے وہ خدا جس نے ہر جگہ سارے زمین کے چاروں طرف آکسیجن پھیلا رکھی ہے کہ میرے بندے جہاں جائیں وہاں انہیں آکسیجن موجود رہے پیش اور وہاں وہ سانس لے سکیں ورنہ مر جائیں گے وہ اور ہزاروں ہزار چیزیں اسی طریقے سے ہزاروں ہزار نہیں بلکہ لاتعداد چیزیں تو یہ سارے احساسات یہ جو الحمد للہ رب العالمین ہے یہ کوئی حروف کا مجموعہ نہیں ہے الف لام ہے دال کچھ حروف ان کا مجموعہ ہو یہ بات نہیں ہے یہ یہ تو دل کی ایک تڑپ کا لفظی اظہار ہے اللہ کے انعامات کا احساس اللہ کے کمالات کا احساس جب آپ سینے میں زلزلہ بن کر داخل ہوتا ہے تو وہ زلزلہ بن کر جب داخل ہوتا ہے تو آپ کی زبان سے الفاظ نکل پڑتے ہیں الحمد للہ رب العالمین یہ زلزلے کی آواز ہے یہ یہ زلزلے قلب کی آواز ہے یہ الحمد للہ رب العالمین کیونکہ حروف کا معاملہ نہیں ہے ایک واقعہ میں اکثر اپنے گفتگو میں ذکر کرتا رہتا ہوں کیونکہ وہ بڑا ہی عجیب واقعہ ہے وہ ایک بار میں کشمیر گیا وہاں پر ایک تقریر تھی وہ تقریب میدان میں تھی جیسے ہم یہاں میدان میں بیٹھے ہیں تو ہمالیہ پہاڑ دکھائی دے رہا تھا آپ جانتے ہیں کہ ہمالیہ پہاڑ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے اور وہ آسام سے لے کر کشمیر تک پھیلا ہوا ہے دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ تو وہ پہاڑ سامنے نظر آ رہا تھا اور بات ہی حمد کی چل رہی تھی تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے اگر اللہ کا فرشتہ آئے اور یہ کہے کہ پورا یہ پہاڑ سونا بنا کر تم کو دے دیا جائے گا پورا کا پورا ہمالیہ پہاڑ سونا بنا کر تم کو دے دیا ہے آپ جانتے ہیں کہ سونا انسان کے لیے سے قیمتی چیز ہے سونے کا بسکٹ کسی کے پاس دو چار ہو تو وہ اپنے میں نہیں رہتا ہے وہ تو میں نے کہا کہ اگر اللہ کا فرشتہ آئے اور یہ کہے اللہ کی طرف سے یہ پیغام کہ یہ سارا کا سارا ہمالیہ پہاڑ سونا بار کر تم کو دے دیا جائے گا لیکن اس کی ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ تمہاری دونوں آنکھیں لے لی جائیں گی تمہاری دونوں آنکھیں لے لی جائیں گی تو میں نے پوچھا مجمع سے کہ کیا آپ اس کے لیے راضی ہو جائیں گے تو ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا کہ ایسے سونے کے پہاڑ کو لے کر ہم کیا کریں جس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں بھی نہ ہوں تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری یہ دو آنکھیں سونے کے پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہیں یہ دو آنکھیں سونے کے پہاڑ سے زیادہ قیمتی یہ ہے نعمت خداوندی کا احساس اور یہ الحمد للہ العالمین کہنا دیکھیے اللہ کا شکر اگر اس پر موقوف ہو کہ آپ کے پاس کوٹھی ہو جائے اور موٹر ہو جائے بینک بیلنس ہو جائے وغیرہ وغیرہ ہو جائے تو بہت کم لوگ ہوں گے جنہیں حمد و خداوندی کی توفیق حاصل ہو اور یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں کوئی حقیقت نہیں ان چیزوں کی دیکھیے جو چیز جو چیز آلریڈی مجھے ملی ہوئی ہے جو چیز ابھی ابھی مجھے ملی ہوئی ہے اسی پر شکر کا جذبہ ابھرنا ہے یعنی یہ آنکھیں یہ ہاتھ یہ پاؤں یہ یہ جو وجود میرا ہے جو آلریڈی ملا ہوا ہے جس کو لے کر ماں کے پیٹ سے میں پیدا ہوا ہوں اسی پر شکر کرنا ہے ابھی میرے پاس ایک کتاب آئی انگریزی کی ایک بات میں جانتا نہیں تھا یہ جو آدمی کی جو ناف ہوتی ہے تو بچپن سنتے تھے کہ آدمی پیدا ہوتا تو ناف کاٹی جاتی ہے ہم اتنے جانتے تھے ابھی صرف ایک ہفتہ پہلے مجھ پر منکشف ہوا کہ اس کا مطلب کیا ہے ایک ہفتہ پہلے تک میں جانتا ہی نہیں تھا بس اتنی جانتا تھا کہ ناف کاٹنا بس اس کتاب میں جو اسی موضوع پر ہے اس میں ایک فوٹو دیا گیا ہے اور اس کی تشریح ہے تو آج کل جانتے ہیں کہ پیٹ کے اندر کا فوٹو لیا جاتا ہے ایسی ایسے کیمرے ہیں کہ بچے کا فوٹو پیٹ کے اندر سے لیتے ہیں تو ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم ہو لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ناف جو کیا حقیقت کیا معاملہ اس کا ہے صرف ایک ہفتہ پہلے مجھے معلوم ہوا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے لیے خوراک کا مسئلہ ہے اس کا جسم جو ہے وہ کیسے بنے کیسے ترقی کرے وہ تو خوراک چاہیے اس کو خوراک کہاں سے پہنچے حمد کے لفظی معنی ہے شکر حمد کے لفظی معنی ہے شکر تعریف حقیقت یہ ہے کہ حمد اور شکر حمد جو ہے ایک ایسا لفظ ہے جو جس میں تعریف یعنی پریز جس کو انگریزی ہم پریز کہتے ہیں پریز تو تعریف اور شکر دونوں کے مجموعے سے جو سینس آتا ہے وہ حمد میں ہے حمد کا مفہوم یہ ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کتاب کو پڑھ کر بھی صرف ایک ہفتہ پہلے مجھے معلوم ہوا کہ ایک عظیم الشان یہ عظیم الشان خدا کی نشانی ہے یہ تو یہ ناف جس کو میں جانتا نہیں تھا کیا چیز ہے یہ تو اس میں جو فوٹو لیا لیا گیا ماں کے پیٹ میں بچے کا تو اس میں وہ نظر آ رہا تھا کہ یہاں سے ایک نالی ہے بہت ہی پیچیدہ قسم کی نالی اور وہ یوں گھومتی گھومتی جا کر کے ماں کے دل کے پاس جا کر چپک جاتی ہے وہ اور اس میں دکھایا تھا فوٹو کے ذریعے سے کہ ماں کے جسم سے یعنی ماں باہر کھا رہی ہے ماں کا منہ تو باہر ہے ماں کھا رہی ہے رزق مل رہا ہے اس کو خون بن رہا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن بچے کا منہ تو اندر ہے اس کے منہ میں آپ خوراک نہیں ڈال سکتے تو ماں جو کھا رہی ہے کھا کر کے جو خون بنتا ہے جو چیزیں بنتی ہیں تو اس نالی کے ذریعے سے وہ سپلائی ہو رہا ہے ہاں ناف ناف کے ذریعے سے کھانا اور وہ اجزاء حیاتیاتی اجزاء منتقل کیے جا رہے ہیں خون اور دوسری چیزیں میں حیران رہ گیا کہ کیسا عجیب غریب ہے وہ خدا جس نے اتنا بڑا انتظام کیا کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا جب مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے اتنے عجیب غریب طریقے سے ماں کے جسم سے غذاؤں کا کے ذرات لے کر کے غذاؤں کے اجزاء لے کر کے مجھے بدریے ایک خاص قسم کی نلکی مجھے یہاں لا کر داخل کیا اور مستقل مجھے سپلائی ہو رہی غذا کی اسی کو کاٹ دیا جاتا ہے جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو یہ اس طرح کی یعنی بے شمار باتیں کہاں تک ان کو بیان کیا جائے گا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب چیزیں جو ہمیں آلریڈی ملی ہوئی ہیں ابھی ابھی ملی ہوئی ہیں انہیں پر شکر کرنا ہے انہیں پر تھری لانا ہے انہیں پر میرے جسم میں کپ کپی تاری ہونا ہے اسی پر کہا اٹھنا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے سارا شکر اللہ کے لیے ہے اب دیکھیے پھر میں کہوں گا کہ کریکٹر بلڈنگ کا کتنا عظیم الشان یہ کتنا بڑا طریقہ ہے یہ جس کو آپ کریکٹر بلڈنگ کہتے ہیں اگر انسان کے اندر یہ جذبہ آ جائے سب کچھ اللہ سے ملا ہوا ہے تو کیا پھر بھی سرکشی کرے گا وہ میں جب کسی کو دیکھتا ہوں سگریٹ کو دھواں اڑاتے ہوئے یوں سگریٹ لے کر وہ دھواں اڑا رہا ہوتا ہے تو میرا میں کہتا ہوں کہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جیب میں پیسہ ہے میں اس کو دھواں اڑا سکتا ہوں اپنے نوٹ کو جلا کر دھواں اڑا سکتا ہوں میرے جیب میں پیسہ ہے اگر وہ یہ جانے کہ پیسہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں وہ تو خدا کا دیا ہوا ہے تم سمجھتے ہو کہ میں نے اپنی محنت سے پیسہ کمایا ہے نہیں وہ خدا کا دیا ہوا ہے کیونکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے تمہاری انگلیاں اور تمہارا جسم تمہاری سوچ تمہارے دماغ تمہاری آنکھ تمہاری کوئی بھی چیز ایسی جو تم نے خود بنائی ہو سب چیز خدا کی دی ہوئی ہے اندر سے لے کر باہر تک تو اگر اس احساس میں لوگ جئیں یہ سب چک تو خدا کا دیا ہوا ہے ہمارا کیا اس میں ہے یہ تو بطور عطیہ ہے نہ کہ بطور ہمارے اس حق کے ہے یعنی ہم نے نہیں ارن کیا ہے اپنی محنت سے بلکہ خدا نے اپنی طرف سے ہمیں دے رکھا ہے تو بتائیے کہ اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد میرے اندر کیا کیفیت آئے گی میری سرکشی ختم ہو جائے گی دھیگا مشتی ختم ہو جائے گی میں اکڑ ختم ہو جائے گی اس کے بعد اکڑ کیسے ہو سکتی ہے جو غلام اپنے آقا کے احسانات سے شرابور شرابور ہو کیا وہ غلام اپنے آقا کے آگے اکڑ دکھا سکتا ہے یہ ممکن ہے ایک غلام ایک خادم ایک خادم جس پر آقا نے اپنی رحمتوں کو شرابور کر رکھا ہو اس کو پیسہ دیتا ہو کپڑا دیتا ہو مکان دیا ہو فلیٹ دیا ہو یہ دیا ہو وہ دیا ہو بیٹی کی شادی میں پیسہ دیا ہو جس آقا نے اپنے خادم کو اس طرح سے اپنی انعامات سے شرابور کر رکھا ہو کیا وہ خادم اس آقا کے آگے اکڑ دکھائے گا تو اس سے بے شمار گنا زیادہ بڑے پیمانے پر یہ بتا رہا ہے یہ الحمد رب العالمین کہ اس سے زیادہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پر خدا کے احسانات تمہارے اوپر ہیں تو بتائیے اگر یہ پیدا ہو تو اکڑ ختم اکڑ ختم تو دنیا کی برائیاں بھی ختم کیونکہ اکڑ ہی سے تو ساری برائی ہے ساری برائی کی جڑ اکڑ ہے اکڑ ختم تو برائی بھی ختم تو جس کو ہم کہتے ہیں کیریکٹر بلڈنگ اس کا اس سے بڑا نسخہ کیا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ اسپرٹ یعنی ہم دی اسپرٹ جس کو میں اگر کہوں کہ ہم دی اسپرٹ پیدا کی جائے کیسی عجیب غریب چیز ہے یہ تو نماز میں اور بہت ساری چیزیں ہیں اگر میں ساری چیزوں کو لیتا لینے لگوں تو شاید بات لمبی ہو جائے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بات لمبی ہو رہی ہے تو میں جمپ کرتا ہوں اور بیچ کی کچھ چیزوں کو چھوڑ کر آگے آ رہا ہوں میں دیکھیے نماز ادا کی بندوں نے ادا کرنے کے بعد وہ اس کے آخر میں پہنچے آخر میں پہنچ کر کے کیا فیل کیا جاتا ہے جب نماز ختم ہوتی ہے تو تمام نمازی ایک کلمہ کہتے ہیں وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تم پر سلامتی اور رحمت ہو تم پر سلامتی اور رحمت ہو دونوں تو ادھر بھی اور ادھر بھی گویا سارے اہل عالم کے لیے وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو اور رحمت ہو تم پر سلامتی اور رحمت ہو کیسی عجیب غریب چیز ہے یہ اس کے بارے میں ایک تابعی ہیں ابن اوینا ان کا نام ہے بہت بڑے بزرگ انہوں نے جو تشریح کی السلام علیکم کی مجھے بہت ہی پسند آتی ہے بڑی ہی جاندار ہے وہ وہ تشریح انہوں نے کہا حل تدری مسلام ہل تدری مسلام کیا تم جانتے ہو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا کیا ہے ہل تدری مسلام تو فرماتے ہیں یقول انت آمن منی انت آمن منی سلام کرنے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم مجھ سے محفوظ ہو تم مجھ سے محفوظ ہو مجھ سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے آپ غور کیجئے کہ مسجد سے یہ ٹریننگ لے کر کے اگر نکلیں لوگ سچ مچ تو کیا ہوگا سارے اہل عالم کے لیے رحمت بن جائیں گے وہ یعنی مسجد میں جو اعمال کیے انہوں نے نماز کی شکل میں اس نماز کا خاتمہ یہاں آ کر ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اے لوگوں تم مجھ سے محفوظ ہو تم پر سلامتی ہو تم پر رحمت ہو اب وہ جب باہر نکلے اور حقیقتاً دنیا نے دیکھا کہ میرا مال ان سے محفوظ ہے میری آبرو ان سے محفوظ ہے میری جان ان سے محفوظ ہے میرے بیٹے بیٹی میں سے محفوظ ہیں میرا گھر ان سے محفوظ ہے میری جائیداد ان سے محفوظ ہے کسی چیز پر میری ان کی بری نگاہ نہیں پڑے گی کسی چیز پر میری قبضہ کرنے کے لیے ان کا پاؤں نہیں بڑھے گا کسی چیز پر دسترازی کے لیے ان کا ہاتھ نہیں آگے آئے گا میں پوری طرح ان سے محفوظ ہوں ان سے بچا ہوا ہوں ان سے مجھے کوئی شر پہنچنے والا نہیں ہے اب بتائیے کہ اگر مسجدوں سے اس نو اس طرح کے لوگ نکلیں تو کیا باہر آ جائے دنیا میں کیا باہر آ جائے یعنی کیسی عجیب غریب چیز ہے آج تو آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی دوسرے آدمی سے ڈرا ڈرا رہتا ہے میں ایک مرتبہ اعظم گڑھ کا قصہ ہے میرا وطن اعظم گڑھ ہے تو میں ٹرین سے سفر کرنا تھا مجھے ٹکٹ لینے کے لیے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی ٹکٹ لینے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ کھڑکی میں ڈالا تو وہ مٹھی میں یوں پیسہ لیے ہوئے تھا بہت سارا یعنی کئی روپے کا ٹکٹ لینا تھا اس کو کہیں کا تو بجائے نوٹ کے بہت سارے ریزگاری لیے ہوئے تھا وہ تو یوں جب اس نے مٹھی اس کو دی اندر تو کلر غصہ ہو گیا اس نے کہا ہم کب تک گنیں گے اس کو نوٹ لے آؤ یعنی کئی روپے کی ریزگاری جب ہو تو وہ غصہ ہوگا اس نے دیہاتی کو ڈانٹ دیا اس نے کہ جا کر نوٹ لاؤ ہم کب تک گنیں گے اس کو تو بیچارہ جب باہر آیا اور میں وہاں دیکھ رہا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ کتنی ریزگاری تمہارے پاس ہے مجھے دے دو میں تم کو نوٹ دے دیتا ہوں تو وہ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور بھاگ گیا وہ تو میں نے سوچا کہ اس نے کیوں میری پیشکش کو قبول نہیں کیا تو میرے دل میں آیا کہ اس نے شاید یہ سمجھا کہ ان کے پاس کوئی غلط خراب نوٹ ہے اور موقع اچھا سمجھا انہوں نے اور میرے ریزگاری لے کر کے اس نوٹ کو مجھے حوالے کرنا چاہتے ہیں یہ چنانچہ کسی دکان سے جا کر کے وہ کہیں جس کو جانتا ہو شاید یہ کیا بات ہو کسی دکان سے جا کر بدلوا کر لایا اور میں مجھے شبہ ہے کہ اس نے کچھ پیسہ بھی اس کو کاٹا ہوگا اس نے نوٹ لینے کے لیے تو کہیں سے جا کر کے لے آیا اور دوبارہ میں وہاں کھڑا رہا اور دوبارہ لا کر کے اس نے ٹکٹ لیا لیکن میں نے جو پیشکش کی تھی تو نے قبول نہیں کیا اس نے کیونکہ فلفور جو میں نے پیشکش کی بغیر کسی محنت کے وہاں تو محنت کیا ہوگا دوڑا ہوگا ادھر گیا ہوگا ادھر گیا ہوگا تو وہاں پر اس کا اطمینان ہوا ہوگا اور میں نے فلفور پیشکش کر دی تو انہیں سمجھا کہ ہو نہ ہو ان کے پاس کوئی خراب نوٹ ہے اور میرے اچھے روزگاری لے کر کے خراب نوٹ دینا چاہتے ہیں اس کو مطلب یہ ہے دنیا میں ایک دوسرے سے انسان جو ہے ڈرا ہوا سہما ہوا ہے تو یہ جو سبق نماز میں دیا گیا کہ تم اس طرح نکلو مسجدوں سے باہر کہ لوگ تم سے اپنے کو محفوظ سمجھیں یہ نہ سمجھیں کہ تم اپنے خراب نوٹ کو دے کر ان کی روزگاری لینا چاہتے ہو اپنے خراب سامان کو دے کر ان کا پیسہ لوٹنا چاہتے ہو جہاں موقع پائے انہیں دبا دینا چاہتے ہو تو اگر یہ حقیقتاً ایسے انسان نکلے مسجدوں سے تو بخدا لوگ ان کو پیار کریں گے یہ جو آج کل ہم آج کل مسلمانوں کا کوئی بھی اخبار پڑھیے چاہے وہ اردو میں ہو چاہے انگلش میں ہو چاہے فارسی میں ہو چاہے عربی میں ہو یعنی میں بلا استثنا یہ بات کہتا ہوں کہ ہر اخبار میں ایک ہی بات رہتی ہے وہ کیا کہ دنیا ہمارے خلاف دشمن ہو گئی ہے سب دنیا آدھا اسلام سے بھر گئی ہے دنیا جو ہے آدھا المسلمین اور آدھا الاسلام سے بھر گئی ہر پرچے میں ہر اخبار میں یہ بات رہتی ہے مجھے بتائیے کیا کیا دنیا پاگل ہے کیا ایسا پاگل ہیں سارے لوگ خدا کے پیدا کیے ہوئے لوگ اگر فی الواقع ہم وہ انسان ہوں جن سے وہ اپنی آبرو کو محفوظ سمجھتے ہوں اپنی جیبوں کو محفوظ سمجھتے ہوں اپنی چیزوں کو محفوظ سمجھتے ہوں تو کیا وہ پاگل ہیں کہ ہمارے دشمن بن جائیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں ان انسانوں کو جن کو خدا نے پیدا کیا ہے کیا یہ انسان خدا کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں کیا شیطان کا پیدا کرنے والا ہے خدا نوز بلّہ کیا یہ سارے پاگل ہیں جو دشمن ہو جائیں گے ہمارے بخدا یہ معاملہ ہی نہیں ہے کوئی دشمن اسلام نہیں ہے کوئی دشمن مسلمان نہیں ہے سب جھوٹی باتیں ہیں سب جھوٹی باتیں میں امریکہ گیا تو وہاں ایک صاحب نے کہا کہ صاحب امریکہ تو اسلام کا دشمن نمبر ایک ہے امریکہ اسلام کا دشمن نمبر ایک ہے تو میں نے کہا کہ آپ جو ہیں اس دشمن نمبر ایک کے خادم ہیں اس کے کل پرزے بنے ہوئے ہیں کیوں نہیں امریکہ چھوڑ کے چلے آتے آپ اتنے غیر سنجیدہ لوگ ہیں تو میں نے کہا کہ دیکھیے بات یوں نہیں ہے امریکہ اسلام کا دشمن نمبر ایک نہیں ہے امریکہ اپنے انٹرسٹ کا دوست نمبر ایک ہے جو کارروائیوں وہ کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا اس سے اس کا انٹرسٹ واپستا ہے نہ کہ اس لیے کہ اسلام دشمنی کرنی ہے اس کو کسی کو فرصت نہیں ہے دشمنی کرنے کی یقین کیجیے ہر آدمی اپنے انٹرسٹ میں کھویا ہوا ہے ہر آدمی کو اپنا فائدہ چاہیے کسی کو فرصت نہیں دنیا میں کہ اس کے خلاف دشمنی کرے وہ اس کو دشمنی سے کیا ملنا جلنا ہے اس کو ہر آدمی چاہے امریکہ والے ہوں چاہے انڈیا والے ہوں چاہے یورپ والے ہوں چاہے کہیں والے ہوں کوئی بھی اسلام کا دشمن نمبر ایک نہیں ہے ہر آدمی اپنے مفاد کا دوست نمبر ایک ہے ہر آدمی اپنے انٹرسٹ کا دوست نمبر ایک ہے اب کہیں ٹکرا جاتا آپ سے ٹکرا جائے اس کو اپنا مفاد لینا ہے آپ کے اندر اگر ہوشیاری ہے تو اپنے کو زد آنے سے بچائیے اس کے اس کو تو اپنی گاڑی دوڑانی ہے گاڑی کیونکہ اس کو پہنچنا ہے اتنے بچ کر اتنے منٹ پر فلاں جگہ اپنی اپنی گاڑی اس کو سڑک پر دوڑانی ہے آپ کے اندر گٹس ہیں آپ کے اندر ہوشیاری ہے تو اپنی گاڑی کو بچا لیے کنارے کر کے اسے تو لے جانا ہے اس کو نہیں ہٹیں گے آپ تو ٹکر مار کے جائے گا آگے وہ آپ کہیں کہ صاحب میرا دشمن یہ ہے دشمن نہیں ہے وہ اسے پہنچنا ہے اگر آپ آڑے آئیں گے تو ٹکر دے دے گا آپ کو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نہ امریکہ نہ غیر امریکہ کوئی اسلام کا دشمن نمبر ایک نہیں چھوٹی بات یہ ہے ہر آدمی اپنے فائدے کا دوست نمبر ایک ہے بس خلاصہ یہ ہے تو نماز بھی سبق دیا گیا کہ سارے انسانوں کے لیے سلامتی کا جذبہ سارے انسانوں کی رحمت کا جذبہ سارے انسانوں کے لیے ہارملیس بن جانا سارے انسانوں کے لیے ہارم لیس بن جانا بلا بتائیے کیسے انسان اگر مسجدوں سے نکل کر سڑکوں پر چلیں مسجدوں سے نکل کر بازاروں میں چلیں تو کیوں خام خواہ دشمن ہوں گے کیا کوئی پاگل ہیں لوگ دشمن ہو جائیں گے ایسا ہے نہیں ہم رسمی نمازیں پڑھتے ہیں حقیقی نمازیں نہیں پڑھتے ہم ہم وضو کرتے ہیں مگر ہم نے روحانی غسل نہیں کیا ہم رکعتیں گنتے ہیں لیکن ہم نے نماز کی اسپرٹ اپنے اندر نہیں پیدا کی اس وجہ سے دنیا ہمیں نظر آتی ہے کہ ایسی ہے ویسی ہے ورنہ دنیا تو پیار کرے ہم کو پیار ہمیں سینے سے لگائے اب میں ایک بات نماز با جماعت کے بارے میں کہوں گا آپ جانتے ہیں کہ نماز جو پانچ وقت ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے جماعت کی شکل کیا ہوتی ہے جماعت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ چاہے دس آدمی ہوں چاہے دس ہزار آدمی ہوں ایک آدمی کو آگے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور باقی لوگ پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح سے نماز با جماعت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز آدمی کو یہ سبق دیتی ہے کہ چاہے تم کتنے ہی زیادہ ہو لیکن اس اپنے تعداد کو اس طرح آرگنائز کرو کہ ایک کو آگے کر کے سب کے سب بیک سیٹ پر چلے جاؤ مسجد میں روزانہ نہیں ہوتا ہے ایک کو ہم آگے کھڑا کرتے ہیں بطور امام باقی سب کے سب پیچھے سب بات کر کھڑے ہوتے ہیں تو کیا یہ سبق دیا گیا جماعت کی اسپرٹ ہمارے در جو پیدا کرتی ہے وہ یہ ہوئی کہ ایک کو آگے کر کے سب کے سب بیک سیٹ پر چلے جاؤ یہ کتنا بڑا سبق ہے کتنا بڑا سبق ہے دنیا کے سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ ہر آدمی آگے کے سیٹ پر کھڑا ہونا چاہتا ہے اگر یہ مزاج آ جائے یہ لوگوں کے درد کیفیت آ جائے یہ اسپرٹ آ جائے کہ جب ایک آدمی آگے کھڑا کر دیے گا تو باقی لوگ اس پر راضی کر لیں اپنے آپ کو کہ ہمیں پیچھے کھڑا ہونا پیچھے کھڑا ہونا پیچھے کھڑا ہونا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا دنیا جھگڑے ختم کیونکہ جھگڑے کا سارا معاملہ یہی ہے سارا معاملہ جھگڑے کا یہی ہے کہ ہر آدمی آگے کھڑا ہونا چاہتا ہے جب کئی آدمی آگے کھڑا ہونا چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ دھیگا مشتی ہوگی ٹکراؤ ہوگا لڑائی ہوگی جب لوگ اس پر راضی ہو جائیں کہ ایک آدمی جب آگے کھڑا کر دیا گا تو مجھے تو پیچھے ہی کھڑا ہونا ہے تو اس کے بعد تو ترقی ترقی ہے اس کے بعد تو کامیابی کامیابی ہے اس کے بعد تو آگے ہی بڑھنا آگے بڑھنا ہے کیونکہ انسانی زندگی سے سب جھگڑے ختم ہو جائیں گے جھگڑے ختم ہو جائیں ترقی ہونی ہے یہ جو چیز ہے کہ ایک کو آگے کر کے باقی سب بیک سیٹ پر چلے جاؤ یہ میں مجھے جاپان کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں جاپان میں بڑی عجیب عجیب مثالیں ہیں اس اسپرٹ کی مثال وہاں موجود ہے جو چیز یہاں ہم نے شریعت کے طور پر لی ہے وہاں ان کے یہاں بطور نیچر کے موجود ہے کئی چیزیں جو ہم شریعت میں پاتے ہیں وہاں بطور نیچر کے موجود ہے اور جاپانیوں کے ترقی کا خاص خاص راز یہی ہے میں نے جاپان کے بارے میں بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں ایک کتاب میں نے پڑھی اس کا نام ہے جاپنیز سوسائٹی ایک شخص نے باقاعدہ مطالعہ کیا برسوں برسوں جاپانی سوسائٹی کا اس پر کتاب لکھی تو اس نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جاپانی قوم کے فرد فرد میں مزاج کیا ہوتا ہے جسے کہ ہمارے انڈیا میں کیا ہے کہ اگر میں کہوں معاف کیجیے گا کہ ہمارا مزاج کیا ہے فرد فرد کا تو میرے پاس ایک ہی لفظ ہوگا وہ ہے ایکسپلائٹیشن ہر آدمی کا مزاج ایکسپلائٹیشن ہے حتیٰ کہ مولوی بھی وہی اسپلائٹیشن کا مزاج اس کا بنا ہوا ہے مسٹر کے بھی وہی بنا ہوا ہے سب بس دوسرے کو اسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی کسی طریقے سے کوئی کسی طریقے سے کوئی کسی طریقے سے معاف کیجیے گا تو جاپان کے ایک ایک شخص میں کیا مزاج ہے اس میں اس نے لکھا ہے یہ لفظ کہ I am under someone I am under someone میں کسی کے ماتحت ہوں یہی یہی نفسیات ہے یہی مزاج ہے ایک ایک جاپانی کا I am under someone بڑا ہی عجیب غریب بات یہ لکھے اس نے بڑے گہرے مطالعے کے بعد کہ جاپانی کے ایک جاپانی انسان کی جو نفسیات ہوتی ہے جو اس کا مزاج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے I am under someone میں کسی کے ماتحت ہوں یعنی جاپانی احساس ماتحتی میں جیتا ہے اور ہم احساس افسری میں جیتے ہیں دو لفظ میں یہ خلاصہ ہے تو نماز میں یہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ تم امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہو وہی احساس ماتحتی میں جینا سکھایا جاتا ہے ہمارے یہاں شرعی طور پر ہے زیادہ منظم انداز میں ہے عبادت کے روپ میں ہے مکمل شکل میں ہے یہی چیز وہاں نیچر نے انہیں بتائی ہے کیونکہ جاپانی قوم دنیا کی واحد قوم ہے جو اپنے نیچر پر ہے واحد قوم ہے جاپانی جو اپنے نیچر پر ہے ان کی عجیب عجیب صفات ان کے اندر ہیں عجیب عجیب صفات ایک الگ موضوع ہے یہ تو اس میں سے ایک بہت ہی اہم صفت یہ ہے کہ جاپانی جس احساس میں جیتا ہے وہ یہ ہے آئی ایم منڈر سم ون میں کسی کے ماتحت ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جاپان میں نہایت آسانی سے مثلا کوآپریٹو سوسائٹی بن جاتی ہے کوئی بھی انجمن بن جاتی ہے کہیں بھی کوئی انجمن ایک صدر بنا دیا جائے گا سب لوگ قبول کر لیں گے اس صدارت کو اس کی ان کے یہاں بہت زیادہ کمیٹیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ کوپریٹیوز ہوتے ہیں بہت زیادہ سوسائٹیاں ہوتی ہیں جاپانیوں میں ہر چیز کے لیے ہر چیز کے لیے سوسائٹی ہر چیز کے لیے انجمن ہر چیز کے لیے تنظیم تو جب ایک تنظیم بنائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ مسٹر فلاں اس کے صدر ہیں فل فور منظور کیونکہ وہ پیشگی طور پر احساس ماتحتی میں جی رہے تھے تو وہ منظور فلفور اچھا ہمارے کیا ہوتا ہے کہ کسی کو اگر بنا دیا جاتا ہے تو فلفور اس کو ٹکرانا اس کو انسیٹ کرنا کیونکہ ہم تو احساس افسری میں جی رہے ہیں ہم تو سمجھتے کہ ہمیں وہاں بیٹھنا ہے چونکہ ہم اس میں جی رہے ہیں کہ ہمیں وہاں بیٹھنا ہے اس لیے اگر کوئی وہاں بٹھا دے کسی اور دوسرے کو تو ہم اس کو ڈی تھرون کرنے کے لیے اپنی ساری طاقت لگا دیتے ہیں جبکہ جاپان اس احساس میں جی رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو پیچھے ہی بیٹھنا تھا تو جہاں میں ہوں وہیں میں جہاں میں تھا وہیں ہوں تو ان کے ہاں جھگڑا ہوتا ہی نہیں سرے سے پچھلے پینتالیس برس میں یہ سب باتیں ان کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد زیادہ آئی ہیں اس کی الگ تفصیل ہے تو پچھلے پینتالیس برس میں شاید ایک بار بھی ان کے ہاں صدر سیکرٹری کا جھگڑا نہیں ہوا اس کی وجہ یہی کہ وہ سب I am some under someone کے احساس میں جیتے ہیں یعنی احساس ماتحتی میں اور ہمارے ہاں میں امریکہ گیا تو معلوم ہوا کہ ایک ہزار اسلامک سینٹر ہیں امریکہ میں اور ہر سینٹر میں صدر سکری کا جھگڑا ہے یعنی ایک ہزار سینٹر ہے اتنا ڈیولپڈ کنٹری امریکہ ہے وہاں ایک ہزار اسلامک سینٹر ہیں اور اچھی اچھی بلڈنگیں ہیں وغیرہ وغیرہ پیسے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن ہر اس میں صدر سیکرٹری ایک دوسرے کے ٹکرا رہے ہیں وہ صدر بننا چاہتا ہے وہ صدر بننا چاہتا ہے وہ سیکرٹری بننا چاہتا ہے وہ سیکرٹری بننا چاہتا ہے اور سب اسی میں اچھاڑ پچھاڑ میں لگے رہتے ہیں تو ہم جیتے ہیں احساس افسری میں اس لیے مسئلہ ہے حالانکہ نماز جو ہے احساس ماتحتی میں جینا سکھاتی ہے اگر یہ مزاج آ جائے جو نماز میں مزاج بتایا جاتا ہے کہ ایک کو آگے کر کے سب کے سب بیک سیٹ پر چلے جاؤ سب کے سب ماتحتی کو قبول کر لو سب کے سب مقتدی بننے کو قبول کر لو اگر یہ مزاج فی الواقع نمازوں میں آ جائے اور یہ سانس لے کر ہم نماز باہر نکلیں تو دنیا میں باہر ہی باہر ہوگی کیونکہ ہر طرف اتحاد ہوگا اور اتحاد ہوگا تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے تو بہرحال نماز کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں بہت سارے آسپیکٹ ہیں اور بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے وقت کافی لے لیا تو اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم کو سچی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کی شکل کے ساتھ نماز کی اسپرٹ بھی ہمارے اندر پیدا ہو تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سچ مچ رحمت بن جائیں سچ مچ سلامتی بن جائیں اقول و قول حاضہ واستطفر اللہ علیہ ولکم اجمعین